رہبر تو بس دکھا دیتا ہے راہ راہ چلنا رو کا کام ہے تجھ کو رہبر لے چلے گا دوش پر یہ تیرا رہر خیال خام ہے ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو تم بزد ہو میں اس کو سویرا کہوں میں اندھیرے کو کہہ دوں سویرا غلط سچ تو ہے کہ میں تجھ کو جھوٹا کہوں ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو تم بزد ہو میں اس کو سویرا کہوں میں اندھیرے کو کہہ دوں سویرا غلط سچ تو ہے کہ میں تجھ کو جھوٹا کہوں میں تھا پیاسا یہ صحرا مجھے دور سے بہتے دریا کی مانند دکھائی دیا میں تھا پیاسا یہ پیاسرا مجھے دور سے بہتے دریا کی مانند دکھائی دیا صورت حال اب ہے میرے سامنے تپتے صحرا کو میں کیسے دریا کہوں صورت حال اب ہے میرے سامنے تپتے کو میں کیسے دریا کہوں ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو تم بزد ہو میں اس کو سویرا کہوں میں اندھیرے کو کہہ دوں سویرا غلط سچ تو ہے کہ میں تجھ کو جھوٹا کہوں رہنمائی کا پرچم لیے ہاتھ میں کارواں کو جو لوٹے اسے کیا کہوں رہنمائی کا پرچم لیے ہاتھ میں کارواں کو جو لوٹے اسے کیا کہوں خوف کھا کر اسے رہنما مان لوں یا بے خوف ہو کر لٹیرا کہوں خوف کھا کر اسے رہ نما مان لوں یا بے خوف ہو کے کہوں ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو تم بزد ہو میں اس کو سویرا کہوں میں اندھیرے کو کہہ دوں سویرا غلط سچ تو ہے کہ میں تجھ کو جھوٹا کہوں جو ملا مجھ کو ہم درد بن کر ملا میرے دل کا مگر درد بڑھتا گیا جو ملا مجھ کو ہم درد بن کر ملا میرے دل کا مگر درد بڑھتا گیا فیصلہ آج تک میں نہیں کر سکا غیر کس کو کہوں کس کو اپنا کہوں فیصلہ آج تک میں نہیں کر سکا غیر کس کو کہوں کس کو اپنا کہوں ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو تم بزد ہو میں اس کو سویرا کہوں میں اندھیرے کو کہہ دوں سویرا غلط سچ تو ہے کہ میں تجھ کو جھوٹا کہوں میں ہوں کچھ محبت کی تلوار کا موت بھی زندگی کا نشہ بن گئی میں ہوں کشتا محبت کی تلوار کا موت بھی زندگی کا نشہ بن گئی تم کہو منصف و اپنے قاتل کو میں اپنا قاتل کہوں یا مسیحا کہوں تم کہو منصف اپنے قاتل کو میں اپنا قاتل کہوں یا مسیحا کہوں ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو تم بزد ہو میں اس کو سویرا کہوں میں اندھیرے کو کہہ دوں سویرا غلط سچ تو ہے کہ میں تجھ کو جھوٹا کہوں زہر پی لوں گا بے بقا جان کر میرے مسلک میں لیکن یہ جائز نہیں زہر پی لوں گا بے بقا جان کر میرے مسلک میں لیکن یہ جائز نہیں رات کو دن کہوں جھوٹ کو سچ کہوں خار کو پھول پتھر کو ہیرا کہوں رات کو دن کہوں جھوٹ کو سچ کہوں خار کو پھول پتھر کو ہیرا کہوں ظلمتیں شب ہے پھیلی ہوئی چار سو تم بزد ہو میں اس کو سویرا کہوں میں اندھیرے کو کہہ دوں سویرا غلط سچ تو ہے کہ میں تجھ کو جھوٹا کہوں ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو تم بزد ہو میں اس کو سویرا کہوں